الله الله الله الله والرسول لعلكم ترحمون وعن أبي سيد رضي تعالى عنه قال قال رسول صلى عليه وسلم إياكم والجلوس على الترقاب فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها فقال إذا أبيتم المجالس فآتوا الطريق حقها وما حق الطريق اعلی حضد البصر و کفالاضی و رب السلام و امربن معروف و نحم ان المقب و روام بخاری المسلم خطبہ کے بعد صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے آداب بتائے ہیں کہ راستے میں انسان اگر بیٹھتا ہے اس راستے میں بیٹھنے کے اصول کیا ہیں ضابطے کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں کن چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے ان باتوں کی طرف اس حدیث کے اندر رہنمائی کی گئی ہے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا اسلام کتنا عظیم دین ہے کتنا رحمت والا دین ہے اس قدر زندگی کے تمام شعبوں کو شامل اور محیط ہے کہ راستے کے آداب بھی ہمیں بتائے گئے ہیں کہ انسان راستے میں بیٹھے تو کس طریقے سے بیٹھے راستے کے اصول ضابطے کیا ہیں آداب کیا ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ بھی ہمارے اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے پیشاب میں کھانے کے آداب چلنے کے آداب سونے کے آداب بازار میں داخل ہونے کے آداب اس طریقے سے دوسروں سے گفتگو کرنے کے آداب یہ مسائل بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن اگر انسان ان تمام مسائل کی اور ان تمام چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو انسان بڑے امن و امان میں رہتا ہے بڑی سکون کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العامین کی طرف سے مجھے اسے عجر اور ثواب بھی ملتا ہے کیونکہ وہ شریعت کے مطابق نبی کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسلام کتنا عظیم نہیں ہے کہ ہمیں چھینک کے آداب بتائے کھانے کے آداب بتائے چلنے پھرنے کے آداب بتائے میاں بیوی کے تعلقات کے آداب بتائے جو انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کی طرف اسلام کے اندر رہنمائی کی گئی ہے یہ اسلام کی عظمت ہے اسلام کی شان ہے اور اسلام کا یہ مرتبہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پر اسلام ہمارا محیط اور شامل جو آداب بتائے گئے ہیں راستے کے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں راستے کسی کی ملکیت نہیں ہوتے راستے کسی کی جاگیر نہیں ہوتے راستے یہ پوری مسلمانوں کی ملکیت ہوتے ہیں تمام مسلمانوں کا حق ہے راستے کے اندر اسی لیے راستے پر بیجا قبضہ کرنا راستے پر اپنی دکان بنا لینا یا راستے پر قبضہ کر لینا راستے پر گھر بنا لینا حتیٰ کہ مسجد بھی بنانا مدرسہ بھی بنانا یہ تمام چیزیں شریعت کے خلاف ہیں یہ راستہ کسی ایک بردے کی یا کسی ایک فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا حق ہے تمام مسلمانوں کا راستہ ہے یہ کسی ایک کے لیے نہیں راستہ بنتا ہو اس پر دنیا اس پر سارے مسلمان گزرتے ہیں اس لیے کسی کے حق کو مار لینا اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ انسان کا گھر ہوتا ہے یا اس کی دکان ہوتی ہے سامنے راستہ راستے پر قبضہ کر لیتا ہے دکان تو چار فٹ آگے بنا لیتا ہے گھر ایسا بنا لیتا ہے کہ گاڑی رکھنے کے لیے راستے ہی کو استعمال کرنے لگتا ہے جبکہ راستہ اس کی گاڑی کے لیے نہیں ہے راستہ چلنے والے مسلمانوں اور چلنے والے لوگوں کے لیے ہے چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو راستہ سب کا ہوتا ہے راستہ سب کے لیے ہوتا ہے تو انسان قبضہ کر لیتا ہے میں تو ایسے محلوں کو بھی دیکھا میں نے ایسے علاقوں کو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے علاقے کو کہ راستہ نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی وہاں کئی فٹ کا راستہ ہے لیکن تین چار فٹ راستہ بچا سب لوگوں نے دونوں طرف سے قبضہ کر لیا اور ایسا قبضہ کر لیا کہ اگر آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو آسمان نظر نہیں آئے گا ایسا بڑا بڑا کر کے بنا لیا بارش ہوتی نیچے بارش کا پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا ہے بارش کا سارا پت پانی لوگوں کے گھروں کے اوپر گرتا اس طریقے سے راستوں پر قبضہ کر لیا جو عام لوگوں کی جگہ تھی عام لوگوں کی ملکیت ہے اسی جگہ پر ایک انسان اپنی ملکیت بنا لی یہ غلط ہے میرے بھائی حرام ہے یہ یہ غلط ہے یہ شریعت کے کی تعلیمات کے خلاف ہے یہ چاہے مسلمان ملک کا معاملہ ہو غیر مسلم ملک کا معاملہ ہو راستہ سب کا حق ہے یہ ایسا نہیں کہ غیر مسلم ملک میں ہیں تو آپ ان کو اتنا پہنچانے کے لیے آپ راستے پر قبضہ کر لیں راستے میں اپنا گھر بنا لیں اور کوئی چیز بنا لیں نہیں غلط ہے یہ اور ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی نے کر لیا تو ہم بھی کر لیں ایسا نہیں کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے جنا کرتا ہے تو آپ بھی جنا کرنے لگو ایک آدمی غلط کام کرو تو آدمی غلط کرنے لگو ایسا نہیں شریعت کہتی ہے جو آدمی کرے گا اپنا ذمہ دار ہوگا ہم اپنے ذمہ دار ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا فلاں بندے کے بارے نہیں پوچھے گا کسی راستے پر قبضہ کر لیا ہے تو تم نے تمہارا ہم سے نہیں سوال ہوگا اس بندے سوال کیا جائے گا جو غلط حرکت کرے گا ہم سے ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے میرے بھائیوں کسی کا ناجائز قبضہ کسی کا ظلم کسی دوسرے آدمی کو ناجائز قبضے اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہے نہیں دیتا امام امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن ہمارا اسلام اس بات کی یاد نہیں دیتا کہ ہم کو کافر کہیں اور جو عقیدہ ان لوگوں کا اگر وہ عقیدہ ہمارا ہو جائے تو ہم کافر ہو جائیں گے لیکن ان کے پاس گائنی ہے ان کے پاس جہالت ہے ان کے پاس تعویل ہے اور کچھ چیزیں اس لیے ہم کو کافر نہیں کہتے یہ نہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم اس کے ساتھ بھی زیادتی کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے ایسا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو ہم بھی کر لیں ایسا نہیں شریعت کے اندر شریعت میں یہ ہے کہ آپ اس کے پابند ہیں آپ ذمہ دار ہیں آپ اس کے جواب دہ ہوں گے اللہ رب کے کیا ہاں۔ تو اس حدیث کے اندر کچھ آداب بتائے گئے ہیں راستے کے ہمارے یہاں راستے لوگ جام کر دیتے ہیں راستے پر گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں آنے جانے والوں کے لیے تکلیف ہوتی ہے لوگ مظاہرات کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں راستہ جام ہو جاتا ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو آنے جانے والوں کے لیے یہ تمام چیزیں میرے شریعت کے خلاف ہیں ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے راستے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا شریعت کے اندر نماز عبادت ہے لیکن کیوں منع منع کیا کیا گیا اس لیے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی راستہ چلنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ راستے میں جا کر کے نماز پڑھانا روڈ پر بچھا کر کے اور نماز پڑھنا آپ شروع کر دیں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی ایزا پہنچے گی ان کو اس لیے راستے منع کیا گیا راستے میں پیشاب کرنے سے پیخانہ کرنے سے منع کیا گیا شریعت کے اندر لوگوں کے حق کا خیال رکھا گیا کہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری ہے اور لوگوں کے حقوق کا اس طریقے اسلام کے اندر خیال رکھا گیا کہ آپ ان کا خیال رکھتے ہوئے راستے کو گندہ نہ کریں راستے میں کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے پیشہ پیخانہ نہ کریں اس کیوں اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ چلنے کی جگہ ہے لہذا اس کو چلنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اس طریقے شریعت کے دن تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم لوگ ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھتے انسان بہادری سمجھتا ہے تم نے زمین پر کنٹرول کر لیا میں نے قبضہ کر لیا میں نے گاڑی کھلی کرنے کے لیے جگہ بنا لیا لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہونے انسان اپنا آرام سمجھتا ہے یہی ہمارا معاملہ ہے کسی ہم اپنا سوچتے ہیں دوسرے کا نہیں سوچتے اپنا آرام چاہتے ہیں دوسروں کو آرام دینا نہیں چاہتے دوسرا کتنی بھی پریشانی تکلیف میں ہو ہمیں ذرا برابر اس کا احساس نہیں ہوتا انسان صرف اپنے دائرے میں بھوکتا ہے اور اپنے دائرے کے اندر رہتا ہے دوسروں کا خیال نہیں رکھتا تو اسلام نے ہمیں راستے کی آداب بتائے ہمارے نبی کی حدیث صاحب کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو ہمارے نبی نے منع فرما کہ راستے میں مت بیٹھو راستے میں بیٹھ عورتیں چلتی ہیں لوگ چلتے ہیں ضرورت مند لوگ چلتے ہیں راستے میں بیٹھو گے راستہ جام ہو جائے گا ان کو تکلیف ہوگی لہٰذا راستے مت بیٹھو تو صاحب کرام نے کہا کہ ہمیں کبھی کبھی بیٹھنا ضروری ہوتا ہے ہم بات چیت کرتے ہیں آپس میں کچھ گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا تمہارے لیے ضروری ہے تو آپ کو طریقہ کہا تو راستے کہاں ادا کرو راستے کو جو آداب وصول ان کا خیال رکھو تب تمہارے لیے اجازت ہے ورنہ ایسے ہی راستے بیٹھنے کے لیے تمہاری اجازت نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے کیپاسٹی کرو بیٹھ کر کے آنے جانے والی لڑکیوں پر نظر رکھو بیٹھ کر کے لوگوں کا مذاق اڑاؤ لوگوں کا تمسکر کرو یہ اس لیے نہیں کہ راستے میں بیٹھ کر کے جو ہے موبائل چالو کر کے گانے سنو فلمیں دیکھو اور اس کی آواز سے جاننے والوں کو تکلیف پہنچے اس لیے نہیں راستے میں اگر بیٹھنا تمہارے لیے ضروری ہے تو راستے کہاں ادا کرو لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے راستے کے کیا آداب ہیں آپ نے تھوڑا غز البصر سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو پست رکھو نگاہ پست رکھو اپنی چلنے والے ہر ایک پر نظر نہ رکھو کہ لوگ گزر رہے ہیں عورتیں گزر رہی ہیں کوئی اس حالت میں ہے اس پر مائع نظر نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العامین نے بھی ہمیں غزے بسر کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد حق المین اردو افسار اے نبی آپ لوگوں سے مومنوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں صرف عورتوں کے لیے پردہ نہیں مردوں کا بھی گناہ نگاہوں کا پردہ ہے مرد کو بھی نگاہوں کو پس رکھنی چاہیے یعنی کہ چلتے ہوئے انسان ادھر ادھر دیکھے اور اس کا انسان کا خود فائدہ ہے اگر انسان چلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کبھی انسان کسی ستون سے ٹکرا جاتا ہے کبھی آدمی سے ٹکرا جاتا ہے کبھی کسی پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اگر اس کی نظر نیچے نہیں ہے راستے پر چلنے پر تو انسان اگر ادھر ادھر اوپر دیکھتا ہے یا لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے تو کبھی سامنے ستون آ گیا اسے ٹکرا جاتا ہے کبھی آدمی آ گیا اسے انسان ٹکرا گیا گاڑی آ جاتی ہے کبھی اچانک آدمی کو خبر نہیں ادھر ادھر دیکھ رہا گاڑی سامنے آ گئی ایکسیڈنٹ سے انسان کبھی کبھی بچ جاتا ہے کبھی کبھی انسان اگر اسپیڈ میں ہے تو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی حفاظت کے لیے ساری چیزیں اسلام کے اندر حکم دی گئی ہیں نگاہوں کو پس رکھو مسلمانوں کو مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھو اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا ابو کی روایت روایت صحیح ہے نظر نگاہ کو ایک دوسرے کے پیچھے مت لگاؤ ٹکٹکی باندھ کر کے کسی کو مت دیکھو نہ کا اللہ تمہارے لیے صرف پہلی نگاہ ہے کہ اچانک پڑ گئی کسی پر وہ تمہارے لیے تو جائز ہے تباہ ہے وہ لیکن دوسری تمہارے لیے جائز نہیں کہ بار بار کسی کو تم دیکھو ڈال اپنی آنکھوں کو ڈال کر کے اور تکنیکی لگا کر کے بار بار دیکھو کوئی عورت لڑکی جا رہی ہے اچانک نظر پڑ گئی اللہ نے معاف کر دیا اس کو اچانک نظر پڑ گئی آپ کی لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کے حسن و جمال کو دیکھیں اس کے کپڑے کو دیکھیں اس کے چال ڈھال کو دیکھیں چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھیں کس قدر عورت چل رہی ہے خاتون چل رہی ہے بار بار نظر اس کے اندر دوڑائیں یہ شریعت کے اندر میرے بھائی کو منع ہے یہ پہلی بار اگر نظر آپ کی پڑ گئی تو آپ کے لیے جائے لیکن بار بار دیکھنا شریعت کے اندر حرام اور گناہ کا کام ہے نگاہ ہی سے انسان جنا تیت کے راستے تک پہنچتا ہے نگاہ سے سب سے پہلا تین شیطان کا نگاہ ہوتا ہے نگاہ سے انسان جنا اور برائی کے راستے پر قدم رکھتا ہے تمہاری پہلی بار معاف ہے دوسری بار تمہاری معاف نہیں ہے تو پہلا انسان اپنی نگاہ کو پس رکھے راستے پر نگاہ رکھے چلنے پھرنے والوں پر نگاہ نہ رکھے یہ ہونا چاہیے دوسرا آپ نے سما فل ادا تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دیا کرو کوئی پتھر نظر آئے اسے ہٹا دو وہاں پر کوئی کانٹا ہے ہٹا دو اسے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے شیشہ ہے کوئی چیز ہے اسے ہٹا دو گندگی ہے آپ اسے راستے سے ہٹا دو یہ بھی بہت بڑی نہیں کی ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بلکہ ایمان ہے اللہ کے سب ایمان ال تو سکون و شعبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں اعلیٰ قول الہ الا اللہ سب سے اونچی شاخ لا الہ اللہ کہنا سب سے اونچی شاخ یہ وہ ادنا ہے امامۃۃ الزان طریق اور سب سے کمتر جو ہے اس کے ساتھ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ایمان ہے یہ یہ بخاری مسلم کے حدیث ہے ایمان کی ستر سے زیادہ شاخ اونچی شاخ لا الہ الا اللہ کیونکہ انسان اسی کے ذریعے سے مسلمان بنتا ہے سب سے اونچی شاخ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان قول کا بھی نام ہے لا الہ الا پڑھنا یہ قول ہے لیکن ایمان ہے یہ وہ ادنا ہے ماجد اللہ تاریخ اور عمل یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے یہ بہت سارے فرقے کہتے ہیں کہ ایمان عمل داخل عمل ایمان میں داخل نہیں غلط ہے یہ کہنا عمل بھی ایمان میں داخل ہے وہ ادنا عمت الادانی طریق یہ عمل ہے لیکن آپ نے اسے ایمان کی شاخ قرار دیا لہذا عمل بھی ایمان میں داخل اور شامل ہے انسان کوئی عمل کرتا ہے اپنے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے صحیح معنوں میں تو انسان ان بنیادوں ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا اس لیے راستے سے دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی ایمان ایمان ہے اور اس طریقے سے یہ بہت بڑی عظیم عبادت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ آپ نے ایک آدمی کے بارے فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا اس نے ایک کانٹے والی ڈالی اور شاخ دیکھی کانٹے دار جو راستے میں پڑی ہوئی تھی اس نے اس کو راستے سڈا دیا اللہ رب العالم اس کے عمل کو قبول کر لیا اور اس کو معاف کر دیا اس کو معاف کر دیا اللہ رب العالم نے بہت معمولی سے عمل لیکن عمل اللہ رب العالم کو پسند آیا کیونکہ اس نے لوگوں کے لیے کیا بندوں کے لیے کیا آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ڈال دیتے ہیں انسان گاڑی چل رہا ہے پانی پیا جوس پیا اور شیشہ کھولا اور پانی کا بوتل راستے میں ڈال دیا انسان اپنے ہاتھ جو ہے پولیتھین لے کر جاتا ہے گندگی کا دور سے پھینکتا ہے ڈسٹربین میں نہیں پہنچتا راستے بھی گر جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں بلکہ ہمارے یہاں تو لوگ اپنے فلیٹ سے اوپر سے نیچے راستے ہی کے اندر پولیتھین بھیج دیتے ہیں میں نے کتنی بار بمبئی میں دیکھا لوگوں کو اس طریقے سے کرتے ہیں اوپر ان کا فلیٹ ہے پانچویں چھٹے نالے پر نیچے کون جائے گا پولوتھین پہ باندھا پلاسٹک میں اوپر سے اس کو پھینک دیا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ جاتے ہیں کسی آدمی کے اوپر وہ چیز گر جاتی ہے کتنی غلط بات ہے آج تو پہچان بن گئی ہے مسلمانوں کی گندگی جس علاقے میں محلے میں گندگی زیادہ مسلمانوں کا علاقہ بس پہچان بنی ہوئی ہے گندگی جب اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ راستے سے چیزوں کو ہٹانا عبادت ہے یہ جب اور ثواب کا کام صدقہ ہے یہ یہ ایمان میں سے ہے یہ ایمان کی شاخ ہے یہ لیکن ہم نے اس سے تعلیم ان بہترین اور اس طریقے سے اسلام کی ان عظیم تعلیمات پر عمل کرنے ہم نے چھوڑ دیا گندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے راستے میں چلتی ہوئی ہم ساری چیزوں کو پھینک دیتے انسان پھینک دیتا ہے تو یہ کف الزان طریق راستے سکری چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے ہمارے بھی ہے کہ آدمی کو اللہ رب معاف کر کی یاد رکھیے گا اس کا مطلب نہیں کہ وہ شرک کرنے والا تھا اگر وہ شرک کرنے والا ہوتا تو اس کی معافی نہیں ہوتی وہ توحید والا تھا لیکن اور بھی گناہ کرتا رہا ہوگا وہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا لیکن شرک نہیں کیا کیونکہ شرک کرنے والوں کے لیے مفرت نہیں ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری بات یاد رکھیے ہمیشہ کہ ایسی ساری حدیثوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اور راستے سے تقریب کی چیز دی اللہ نے اس کو معاف کر دیا جنت میں چلا گیا عورت نے پانی چلا کتے کو اللہ نے معاف کر دیا جنت میں داخل کر دیا نہیں وہ عورت اگر گناہ کرتی تھی لیکن توحید والی تھی سنت والی تھی شرک کرنے والی نہیں تھی شرک کرنے والوں کے لیے مفرت نہیں شرک کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے ایسی ساری حدیثیں جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ توحید والے ہیں تبھی اللہ ان کو معاف کیا اگر توحید والے نہیں ہوتے تو اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا کیونکہ سب سے بڑا بڑا شرک ہے اور شرک کرنے والے کے لیے مفرت نہیں ہے اس طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے سلمات ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جنت میں ٹہلتے ہوئے اس نے بھی کیا کیا تھا راستے سے ایک درخت کو ہٹا دیا تھا راستے سے اس نے درخت کو ہٹا دیا تھا جو درخت لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا تو اللہ رب نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اس درخت کو راستے سے ہٹا دینے کی وجہ سے تو معلوم ہو کہ راستے سے تکلیف کی چیزوں کو ہٹا دینا اور ثواب کا کام ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے یہ ایک انسان توحید والا ہو اور اس کے عمل میں شرک نہ ہو ایسے بھی مرضہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سے کہا انہوں نے نشین کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس پر میں عمل کروں تو آپ نے کہا اے ضروری اعضا ان طریقے طریقے مسلم مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو یہاں مسلمانوں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر غیر مسلم کا راستہ ہے تو ہم وہاں کانٹے ڈالیں گے نہیں یہ چونکہ خرجہ مخرج الغالب نکلا مطلب یہ کہ عام طور پر یہ چیز ہوتی ہے آپ نے مسلمانوں کے معاشرے بتایا مدینے کے اندر کی حدیث ہے تو مسلمان ملک ہے وہ مسلمان معاشرہ ہے آپ نے سوچ کر کے بتایا ایسا نہیں کہ غیر مسلموں کا راستہ تو وہاں راستے میں ہم تکلیف والی چیزیں ڈالیں گے اور وہاں کانٹے ڈالیں گے پتھر اور شیشے ڈالیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ وہاں ہم کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا اسلام نہ بدنام ہو اگر کوئی مسلمان غلط کام کرتا ہے تو مسلمان کے معاشرے میں اگر غلط کام کرتا ہے تو مسلمان کہتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان کا اپنا عمل ہے وہ اسلام کو نہیں کوستا ہے لیکن اگر کسی غیر مسلم کے تعلق سے انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسلام مسلمان کو نہیں بدنام کرتا یہ کہتا ان کا اسلامی ہی کہتا ہے کا دین و دھرم یہی ہے تکلیف دینا لوگوں کو پریشان کرنا اس لیے ہماری بدعملی سے ہمارے غلط کرتو سے اسلام جیسا پاکیزہ اسلام جیسا عظیم دین جو اللہ تعالیٰ کا دین وہ بدنام ہوتا ہے لہذا غیر مسلموں کے سامنے ہمیں اور زیادہ اسلام کا پابند ہونا چاہیے اور زیادہ ان تعلیمات کا خیال رکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا اسلام نہ بدنام ہو جو اللہ کا سچا دین ہے پاکیزہ دین ہے تو سنت والا دین اللہ کا دین ہے وہ بدنام نہ ہو ہماری بدنامی چل جائے گی لیکن اسلام میں بدنام ہونا چاہیے اسے غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والوں کو اور زیادہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو ہمارے بھی نے فرمایا کہ مسلمانوں کے راستے سے یا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو یہ کیا ہے یہ آپ نے کوئی بات یہ عمل سکھایا کیونکہ یہ بھی اجر اور ثواب کا کام ہے اس طریقے سے اللہ کا شکریہ اتم اللہ علیہ ایسے دو کاموں سے بچو جو لعنت کا ذریعہ ہے لوگوں نے کہا کیا وہ دو کام ہیں کہا الزیت خلّہ فی ترقی نا سے دل ہند جو لوگوں کے راستے میں پیخانہ کرتا ہے یا ان کے سائے میں جا کر کے پیخانہ کرتا ہے درخت ہے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں وہ جا کر کے وہاں پیشہ پیخانہ کرتا ہے یا رستہ ہے چلنے والا لوگ چل رہے ہیں اس راستے پر آ کر کے انسان وہاں پیشہ پیخانہ کرتا ہے آپ نے کہا یہ دو ملعون چیزیں ہیں لانت اس کے ذریعے سے بھی ملتی ہے کیونکہ جو بھی گزرے گا کہے گا لانت بھیجے گا نا کہ اگر اتنا ملون آدمی ہے لانت اس کے اوپر راستے پیشاب کر دیا راستے پہ خانہ کر دیا یہاں لوگ سایہ حاصل کرتے درخت ہے اور وہاں لوگ بیٹھتے ہیں آ کر کے پیشاب پہ خانہ کرتے کون ملون آدمی ہے اللہ کی اس پر لانت ہو تو ہم نے بھی سرما کہ لانت کی جگہوں سے بچو یا تو ایسی چیز ہے جہاں پر لوگ لانت بھیجتے ہیں ان تمام جگہوں سے بچو تو ماں نبی نے باقاعدہ ان کو منع فرمایا ایسی میرے بھائی آج ترقی یافتہ دو گاڑیاں سب کے پاس جو ٹریفک کے نظام اور قوانین ہوتے ہیں کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے سگنل کاٹ دینا یا اس طریقے سے ہارن بجانا بغیر ضرورت کے یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے لوگوں کو تکلیف دینے کے اندر چیز آتی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہارن بجانے کی آپ ہار بجاتے جا رہے ہیں یا اس طریقے سے سگنل آپ کاٹ کر کے جا رہے ہیں سگنل کاٹنا جو ہے یہ لوگوں کی موت کا ذریعہ ہے ابھی سعودی عرب کے اندر سب زیادہ لوگوں کی موتیں سگنل کاٹنے سے ہوا کرتی تھی ایکسیڈنٹ کے اندر لیکن جب سخت قانون آیا اس پر روک لگ گیا کیونکہ جب سگنل کاٹتے ہیں ادھر سے کوئی گاڑی والا آتا ہے ادھر سے کوئی گاڑی والا جاتا ہے دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور تیز رفتار رہتا ہے اور آدمی کی بہت اور جان چلی جاتی ہے کتنا بڑا حادثہ ہو جاتا ہے انسان جان دے بیٹھتا ہے اس لیے نظاموں کا ان قانون کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ ہماری آپ کی جان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے یہ قانون یہ اگر نبی کے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھیں نبی کے زمانے میں نظام نہیں تھا یہ لیکن اسلام نے ہمیں جان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے جان کی حفاظت کی جائے جان کے حفاظت کے اندر چیز شامل ہے اس لیے ایسا نظام اور قانون بنایا گیا تاکہ سب کی گاڑیاں محفوظ رہیں اور انسان کی جان محفوظ رہے ہر ایک کا وقت کی پابندی وقت کا خیال رہے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کتنا وقت جاتا ہے انسان کا سگنل دو سیکنڈ کا یا بیس سیکنڈ کا ہوتا ہے یا آدھے منٹ کا ہوتا ہے سمجھ لیجیے ایک منٹ پکڑ لیجیے ایک منٹ کا سگنل ہے آدمی برداشت نہیں کرتا کیا کرتا اس کو کاٹ دیتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے اگر جان نہیں گئی ایک منٹ اس نے سفر نہیں کیا لیکن وہ گاڑی کے لیے نجم کے لیے یا جو ہے جو ان چیزوں کے درمیان آ کر کے فیصلہ کرتی ہے ان کا انتظار کرنے کے لیے آدمی کا گھنٹ ہو جائے گا دو تین چار گھنٹے اس کے چلے جائیں گے اور مصیبت اوپر سے الگ گاڑی بنانا گاڑی کا پولیشن نکالنا گاڑی لے کر کے جانا آدمی کا بےگاڑی ہو جانا اب آدمی ڈوب کر جانے والا اس کے پاس گاڑی نہیں ہے گاڑی خراب اور صاف کر پڑی ہوئی ہے تو یہ چیز میرے بھائی ہے کہ یہ جو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے لوگوں کو تکلیف دینے میں انسان سگنل کاٹ دے یا جو مرور کا اور اس طریقے سے جو ٹریفک کا نظام اس کا خیال نہ رکھے ایسی جگہ گاڑیاں پارک کر دے جہاں منع کر دی گئی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے انسان کے لیے وہ ہماری اور آپ کی سلامتی اور حفاظت کے لیے ہے وہ راستوں میں گاڑیوں کو پارک کر دینا اب چلنے کا راستہ ہی نہیں رہے گا ایسی گاڑیاں پارک کر دی گئی ہیں راستہ ہی نہیں رہے گا چلنے کا یہ سب غلط ہے دلی بڑے بھائی یہ سب شریعت کے خلاف ہے اس لیے تمام چیزوں سے انسان کو جو ہے بچنا چاہیے اللہ کے سرکدی سے المسلموں سلمسلمسان وہ دہی مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے تکلیف نہ دے کسی کو کسی کو پریشان مت کرے کسی کو جو ہے نہ پہنچائے اس طریقے سے راستے میں کوئی جانے والا ہے آپ سے کوئی سوال پوچھنا اس کو بتا دیں اس کو راستہ نہیں معلوم ہے اس کو راستہ بتا دیجیے فلاں جگہ پوچھ رہا بھائی ہم کو اسپتال جانا ہے کہاں وہ اسپتال ہے فلاں آفس کا آپ اس کو راستہ اگر معلوم ہے تو بتائیے اگر نہیں معلوم ہے تو نہ بتائیے غلط راستہ نہ بتائیے کسی کو کہ ہماری توہین ہو جائے گی کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو راستہ نہیں معلوم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کو نہیں معلوم ہوتا راستہ بتا دیتا ہے غلط ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم کسی اور سے پوچھ لیجیے آپ اگر راستہ بتائیں غلط راستہ تو گناہ ہوگا آپ کو لیکن اگر آپ راستہ نہیں بتائیں گے نہیں معلوم تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا آپ کی ذمہ داری وہ تب بڑھتی جب آپ کو معلوم ہوتا نہیں معلوم نہ بتائیے دین میں بھی یہی معاملہ اگر آپ کو معلوم ہو تو بتائیے نہیں معلوم ہو تو نہ بتائیے اگر بتائیں گے تو گنہگار ہوں گے اگر آپ نے تھوڑا بتا دیا نہیں معلوم ہے لادری کہہ دیجیے سب سے بڑا یہ ہے اچھا جواب آدھا علم ہے لادری کہنا کہ مجھے نہیں معلوم دین کے بارے میں کوئی سوال ہو آپ کو نہیں معلوم نہیں معلوم اس کو یعنی کہ سامنے والا کیا کہ داڑھی والا ہے مولانا صاحب ہیں خطبہ دیتے ہیں نماز پڑھاتے ان کو بتا ہی نہیں ہے کہنے دیجیے اس کو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم نہیں ہوں گے اگر آپ نہیں معلوم ہے آپ بولے کہ ادری مجھے نہیں معلوم میں نہیں جانتا کسی اور سے آ کر کے پوچھ لو اگر نہیں معلوم ہے تو دنیا کے معاملے بھی اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی کو مشورہ نہ دیجیے کسی کو راستہ غلط نہ بتائیے اس سے منع کیا گیا ہے کسی کو مدد کرنا ہے سامان اٹھا کر کے رکھنا ہے اس کے اوپر گاڑی پر سامان رکھنا ہے گاڑی کسی خراب ہو کے دھکا دینا ہے کیجیے سارا کام یہ کیا ہے مدد کیجیے یہ راستے کے آداب میں سے ہیں یہ یہ کیا کف ادا کے اندر تمام چیزیں آتی ہیں اس طریقے سے تیسرا ہمارے میں نے فرمایا رب السلام سلام کا جواب دینا کوئی گزر رہا ہے سلام کر رہا ہے سلام کا جواب دیجیے بیٹھنے والے کو چلنے والے سلام کرتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سلام کا جواب دیں گے تو سلام کا جواب دینا بھی مالوی نے فرمایا کہ آپ سلام کا جواب دو چلنے والے ہوں تو آپ سلام کا جواب دیجیے اللہ کے سے پوچھا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا وہ السلام لوگوں کا سلام کرنا یہ جواب دینا امن علامن عرق منطارف جس کو تم جانتے ہو اس کو جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کا جواب دینا سلام کرنا یہ کیا ہے اسلام کی خوبیوں میں سے اسلام سے چاہیے تو تیسرا حق ہے راستے کا یہ چوتھا حق یہ المر بالمعروف اور نہیں المنکر معروف کا حکم دینا لوگوں کو منکر سے روکنا راستے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے بے پردہ کوئی خاتون جا رہی ہے اگر آپ کے پاس طاقت استطاعت ہے آپ اس کو نصیحت کر دیجیے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے راستے میں دیکھ لیا آپ نے آپ اس کو نصیحت کیجیے کہ بھائی غلط ہے یہ حرام یہ جو ہے پینا سگریٹ بیڑی کوئی پی رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے شراب کوئی پی رہا ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا اس طریقے سے اور کسی کا جو ہے دھوکہ دے رہا ہے نماز کا وقت ہو گیا لوگ بیٹھے ہوئے بات چیت کرے چلیے بھائی نماز پڑھنے کی نماز کا ٹائم ہو گیا اگر اس پر ہم لوگ عمل کر لیں تو الحمدللہ بہت سارا خیر پھیل جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر ہم جاتے رہتے نماز پڑھنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو نہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بولتے ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سگریٹ پی رہے دنا دن دنا دن سگریٹ پی رہے لوگ ہمارے آپ کے سامنے بھائی سگریٹ پینا آرام رکھ لیجیے بھائی آپ کو نقصان ہے آپ کے کلیجے کو نقصان ہے بربادی ہے پیسے کی سب کچھ اس کے اندر ہے آرام کے دربت پیجیے اگر سب لوگ کہنا شروع کر دیں تو انسان وہ شرما کر کے چھوڑ دے گا لیکن کوئی نہیں کہتا اس کو پی رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھے بھی ہیں لوگ بات چیت کر رہے ہیں اذان سن رہے ہیں اذان کا جواب نہیں دے رہے نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آ رہے تو آپ ہماتے کہ معروف کا حکم دو منکر سے روکو اگر جو ہے معروف کا حکم یہ سب ہے کہ آپ کہیے بھی چلیے نماز پڑھنے کے لیے یا اس طریقے سے کوئی آدمی جو ہے گانا سن رہا ہے کوئی آدمی جو ہے موسیقی لگایا ہوا ہے بلند آواز سے آواز آ رہی ہے آپ اس کو بولیں کہ بھائی غلط ہے یہ مت تو چھ ہے اس کو حرام شریف کے اندر آپ اس کو سمجھائیے تو معروف کا حکم دینا ان کا حکم دینا یہ بھی راستے کے آداب میں سے ہے اللہ تعالیٰ دبا کے اللہ ہمیں ان آداب پر کرنے کی توفیق دے بارک اللہ علیہفان غیاقلآیات الکل حکیم ان نمتہ جواب القیم ملک الرف الرحیم